سر ہاں ہاں پیئر کرو لوک سم موبائل بند ہی محمد اللہ یہ نقص کی جو اپنی خالصیں اور مکر اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے جو مقابلے آدمی اپنے ہمرسوں کے ساتھ ہم عمروں کے ساتھ مقابلہ رہی محسوس کرتا رہتا ہے مقابلہ رائی کی اب جو ہے دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب کو کہتے ہیں رش اور ایک کو کہتے ہیں حسد ایک ترتیب رش کی ایک حسد کی ہے رش کی ترتیب یہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس کی نے حاصل کیا میں بھی حاصل کروں اس کو پھر مباح کہتے ہیں واہ یہ آپ اس کا مقابلہ کر کے اس کو حاصل کریں یہ بھی ہے گا نہ کریں تو آپ کو پابندی نہیں باغ اور چیزیں کرنے کریں تو اس کا کوئی باب نہیں بتا کے خود اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اس کو باقی تو اس میں کہنا فرض واجب سنت یعنی مستحب پھر جو ہے تو مباح مکرو اور حرام اس طرح تفصیل ہماری شریف کو بیان کیا گیا ہے یہ ہو گیا جی مباح یہ تو کتری مباح ہے اور دوسری اور کہتا ہے کہ اس کی ظاہر ہو جائے اس سے اس سے ظاہر ہو کر مجھے حاصل ہو اور ایسے اس سے خدیث نفس ہوتا ہے مجھے حاصل ہو یا نہ اس کی ظاہر ہو نہیں نفس کی خبر ہوتی ہے مجھے حاصل ہو یا نہ اس کی ظاہر ہو جائے بزرگ کہتے ہیں نا کہ پرندے پرندے پرندے جو ہیں یہ اپنی پیٹ پالتے ہیں جن دنوں کا ہوتا ہے بچوں کے پڑوسی کا سیزن ہوتا ہے تو تین دنوں کو یہ شور ہوتا ہے کہ بچے اپنا پیٹ پال بچے بس باقی کسی کو کچھ ہوتا ہے اس کو کچھ اپنا کام نکالنے کے لیے باقیوں کو نقصان ہوتا ہے انہیں اپنا فائدہ کرنا ہے ان کو باقی پتہ نہیں کسی کا نقصان کر رہے ہیں فائدہ کر رہے ہیں پوری نہیں ہے تو یہ پرندے چرندے ہیں پرندے چرندے عام پرندے چرندے ہیں چڑیا کبوتر فاختہ اور گائے بہن بکری ہرن دوسرا انسانوں کا گروہ درندہ ہے درندہ ہے وہ دوسرے کو تباہ کر کے اپنا چاہتا یعنی گروہ درندوں کا ہے یہ بعض نقش درندگی زرندگی آتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچ کر مجھے فائدہ اس کا نقص ہے درندگی کے کا بات میں ہار کر اور پھر اگلا جو وہ نفر سے مجھے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کو نقصان ہو جائے دوسرے کو نقصان ہو کا مجھے فائدہ ہے کہ یہ خزندہ کام کسی کو خزندہ کہتے ہیں کام کسی کو خزندہ کہتے ہیں اور تیز باز چھترا اور شہر بڑیا کو درندہ کہتے ہیں اور یہ چڑیا فاختہ اور گائے گائے کو پرندہ پرندہ بڑا کافی الگ رہی چرندہ پرندہ درندہ اور خزندہ <laughs> خزر کا یہ ہے کہ مجھے فائدہ پہنچے اس کو نقصان ہو اس لیے کہتے ہیں کہ شام کو دسنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی رضا نہیں ہے ہاں؟ اور بچھو کا جو ہے تو بچھو کو ڈنگ مارنے کی اس کی رضا نہیں ہے ہاں؟ اس کا جو ہے تو یعنی یہ ہے بس اس کا ایک وہ جو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے اس کا استعمال ہے گرفتار میں شیخ خاجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچو پر بات کی ہوئی کیا بات ہے سرکار سے سرکار سے پڑھی گرفتار کچھ فارسی پر سمجھے اس کے بعد کہ نہیں اچھا، شکر فارسی پر سمجھ کے باقی یاد نہیں ہے گرفتار میں کیا تھا بچو پر کیا لکھا ہے بڑے پتے کی بات کچھ نہیں بچو کی پیدائش ایسے ہوتی ہے کہ یہ ماں کا پیٹ پھاڑ کرنے کا طریقہ ہے ماں کا پیٹ پھٹتا ہے وہ مر جاتی ہے اور اس اس تو اللہ لکھا نے اور ہو سکتا ہے وہ علامہ دلیری کی کتاب حیات الرحمان میں مل گئی تو مودی صاحبان ہیں وہ اپنی حساب کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں تو حیات الحبان کو پڑھے گا <laughs> بہت دلچسپ کتاب ہے آج سے سات سو سال پہلے انہوں نے وہ قائد لکھے ہیں کل کی جیوالوجی بیان کی ہے اس میں پیٹ پھاڑ کرنے کا لیے یہ پیدائش ایسی ہے پیدائش کے وقت سلمان کا پیٹ پیج ہے تو آپ جو ہے تو باقی اس میں فائدہ دینا ہے تو یہ اس میں اس میں کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ رائی جو ہے یہ فقط آدمی دنیا کے کاروبار ملازمتوں میں اور اقتدار اور اس چیزوں میں نہیں آدمی جو ہے تو دینی آدمی دینی لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ رائی کرتا ہے دار آدمی ہے یہ غیبت نہیں کرے گا آدمی کو دکاندار کی سیاستدانی ارے دیندار آدمی ہوئی ہے مول صاحب مول صاحب کی غیبت کرے ماں علی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ علماء رات کی بات باقی لوگوں کے بارے میں تقسیم کیا کریں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کرتا ہے اس کو تقسیم میں کیا کریں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ بڑے سخت حاصل اور جذبازی پر ہوتے ہیں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ فلانے دکاندار نے آج پانچ ہزار روپے تمہارے مال کیا پانی کی چیزیں گیس چیز کوئی مال کا تعلق ہی نہیں ہے زیادہ محسوس ہی نہیں اسلامی شاہ نے بہت تقریر کی کہ نہیں یہ رہا تقریر تو کرتا ہے اس کی دروازیں بڑی کمزور ہوتی ہیں تو صاحب آپ کا مقابلہ تو یہاں پر آپ کا تو یہاں پر ہوگا کیا آپ اس کو آپ سراہتے ہیں یا نہیں محسوس کرتے ہیں تربیت خالق میں کئی علماء مریضوں نے لکھا ہے حضرت فلانے مولی صاحب ہیں یا فلانے آدمی ہیں ان کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ اور غصہ اور ان کی ضد جو ہے مجھے دل میں محسوس ہوتی ہے اور ان کے خلاف لازمی کوتاہیاں ہیں اس پر محسوس ہوتی ہے لیکن بہرحال میں اس بات کے لیے فکرمند رہتا ہوں کہ کہیں یہ میں اپنے نفس کی بازی اور اس کے لیے تو نہیں کہ اس لیے کر رہا ہوں یا میں یہ بہت سلا کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے یہ مخالفت کر رہا ہوں یا نفس کے لیے کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے پریشانی ہے کہ اللہ کے لیے مخالفت کر رہا ہوں یا نفس کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے میں جن کی مخالفت کر رہا ہوں میں بھی کر رہا ہوں یا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ساری نے مجھے جواب دیا ہے کہ آپ دل میں ایک غور کریں اگر ان باتوں کو چھوڑ دیں تو کیا آپ کی ضد اور یہ مقابلہ اور یہ مخالفت پھر باقی رہے گی یا پھر باقی نہیں رہے گی مریض نے جواب میں لکھا کہ پھر میں سے میں نے اس بات کو مشورہ کیا خلاف کی اپنے ساتھ مذاکرہ کیا تو مجھے بات بات کا اندازہ ہوا کہ اگر انہوں نے باتوں کو چھوڑ دیا تو پھر میری مخالفت ختم ہو گئی پھر میں نے مخالفت نہیں کی کہا اس اس بات کی لامت ہے کہ آپ کی مخالفت جو ہے یہ بہت ہے اللہ کے اس اس بات کو درست کر دیا یعنی پھر بھی یہ مخالفت میں محسوس بھی کر رہا ہوں تو مطلب ہے آپ وہ نفسانی مقابلہ رہی تھی جو کر رہا تھا یہ نف نہیں برادری میں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب میں ہے نا سال بدل جاتا ہے نا تو یہ جنوری فروری مارچ پھر بھی تبدیل کرتے ہیں ماڈل تبدیل نہیں کیا اب کل کانٹینٹل میں جو کوئی تقریب ہے اس میں گئے تو بہرا سب سے پہلے یا تو دو ہزار نو کے ماڈل والے سے آتا ہے تو سلام کر کے اندر کرتا ہے پھر دو ہزار آٹھ والے کو آتا ہے پھر والے کو آتے رہے اسی وقت کے پیٹ میں آگ گرنے کی اپنے آپ کہتے کہ اس کی گاڑی کا دیکھتی دو ہزار نو دو ہزار اٹھ کرنا باقاعدہ یہ جو ہم بدلے سے چلاتے ہیں تو آدمی آ کر رات بتاتے ہیں ہمیں اندروں میں باقاعدہ آدمی جلن محسوس کرتا ہے دل میں ہٹاؤ ہٹاؤ ماڈل بدل کرو گنا انہوں کو صدر کے ہیران ٹکڑو گنا اور فرنٹ مار کو کہاں دل ٹھنڈا ہوا تھا جل رہی اور جلیے چلیے آپ نے اس پر دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی بزرگوں کے علاج بتایا کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کی ترقی کا تو اس کے لیے دعا کیا کریں خوب دل لگا کر دعا کیا کریں تو اس سے نفس پر کڑے گا لوگوں نے دبا پر بات کی اور دے لگا دوائی کی جوڑ جاڑ کی ہو دبا پر بات کی اور یہ مانگ رہا ہے کہ جوڑ جاڑ ہو جائے یہاں تک آخر پر اس کو شکست کھا جاتا ہے ہاتھ ڈال جاتا ہے دبا کرو سر چلی جائے فکر بچوں میں ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے دعا ایک آدمی کی ایک آنکھ کہانی ہو گئی ایک کہانی ہو گئی تو کسی بزرگ کے پاس گیا دعا کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کو ٹھیک کر دے ایک تھا کچھ جزاد بھائی تھا وہ دونوں آنکھوں سے آنا تھا انہوں نے کہا کہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیری آنکھ ٹھیک ہو جائے اور اس کی بھی ہم میں روشنی آ جائے گی اسے کرنا میں ایک اور دعا جو ساڑھے سہ چلے ہاں جی؟ تو آواز کی گئی تو کھانے یوگ کرو کرے بول تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا رفت کا بندہ اس کے چکر بہ ہوا کہ اپنا کھانا پن بھی ٹھیک ہو رہا ہے اس کو گوارا دیجیے کہ دوسرے کو پن ٹھیک ہو رہا ہے تو اسے سر کہہ دیں گے یعنی یہ من کی فوج من کی ترتیب یہ انسان کی کم نصیبی کی علامت ہوتی ہے اس کو خود جگہ جگہ ترقی کرنے والے لوگ جو ہیں تو ان کو اپنے آپ سے باخبر رہتے ہیں خبر ہی نہیں ایک دفعہ تبلیغ والے حضرات نے ہمیں تین دن کے لیے بھیجا یہ لائبریری میں استعمال انہوں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر میں بڑی بدکاری شروع ہوئی ہے یہ سینئر لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں شاگرد ان کے سارے ان کو بھیجا تاکہ میں کام کروں تو شرمندگی ان ہوگی ہم یہ واقعی کباہ جو بتا رہے تھے اس کی الگ ہوتی ہے دنیا کا بات ہے بچے بیٹھے بیٹھنے کام کر رہے ہیں اسپتالوں میں اجزاء وغیرہ میں کچھ بات ہے ان کو آگاہ ہونا چاہیے بڑی گندگیوں کا بات ہے اس لیے اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنی ضروری ہے تو اس میں ہاں، گئے گیا تو ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے پارٹ ون ایکسپریشن نے کیا ہوا تھا پارٹ ٹو کے پیمنٹ کر رہا تھا وہ کچھ نماز بھی باقاعدہ تھے اور بیان وغیرہ نہیں بیٹھ جاتے میں کہا یہ اچھا لڑکا ہے اس کو بھی کم فکر میں شریک کریں تاکہ بھی کچھ فکر مند ہو اور یہاں رہتا بھی ہے اور خدا بنے یہاں تو اسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں دل تو ٹھیک سر میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے بات ہوگی اس کو بات کوئی بل بات کوئی تعلق نہیں اس میں وہ جا کر اپنا وارڈ میں کام کیا واپس آ کر کھانا کھا کر کمرہ سنا کر کر کے آرام مجھے یاد آدمی پارٹی کو پتا کرنا چاہیے مقصد پر اتنا ماؤ ہے غیر مقصد کی کو معلومات رکھنی مقصد غیر مقصد کی معلومات رکھنی ہمارے میڈیکل کالج سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے تبلیغ والے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے پورا تبصرہ کیا لڑکیوں کی سلواریں ایسے ہوتی ہیں ان کی جو یہ کمیز کی ہاں، چار کے اوپر کو چڑی ہوتی ہے نیچے کو جلد نظر آ رہی ہوتی ہے تو پورا تبصرہ کیا جس کو کچھ تمام دے ہمارے خیال سے میں نے کہا میں بندے دیکھے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا کر رہے سب پڑھا سب پڑھا لیتے میں ہمارے تبدیلی ساتھی بھی شرمندگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کی بات اچھی ہے فکر بند ہو رہے ہیں اسلام کی فکر کر رہے ہیں لیکن اس بات پر فکر بند ہونا چاہیے کہ آپ کا اتنا تفصیل معائنہ کیسے ہو رہا ہے آپ کا تفصیلی معائنہ کیسے ہو رہا ہے تو ہاں جی؟ ایک اللہ والے تھے دو دو بھائی تھے دو بھائی اللہ والے تھے ایک نماز پڑھاتے تھے دوسرے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو والد صاحب نے کہا کہ نماز کی نماز پڑھا کرو نماز کی نماز نہیں پڑھتے تو چلے گئے نماز پڑھی تھی سے نماز درمیان توڑ کرا کیا نماز کیوں توڑی ہے انہوں نے کہا یہ نماز میں جو ہے نا لیکن بکری ڈھونڈنے کے لیے جا رہا اپنے سوچ اور خیال کے لے آگے آگے پانی آ گیا تو پانی سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی شلوار کو اچھا کہ گڈے میں ننگے ہو گئے تھے کل بھی دھیان میں ہوتا ہے نا کہ فلاں کام کے لیے جاؤں گا آگے تو پانی آتا ہے جس میں کرنی پڑتی ہے میں کہا بس بیاخما ستر میں بات کروں گی خطر بھی کرنی اس میں والوں سے کہ ماشاء اللہ چلو وہ تو جو کچھ کر رہا تھا تو, اس کے پیچھے لگا ہوا اور خیال آ فکر میں تھا دور سے فکر میں تو بھی تو لگی آتے تیرے کشپ کا کیا فائدہ ہوا ہاں؟ تجھے تو بجائے اس کے کشپ ہونے کے کشپ کون نہیں ہونے کا کشپ لا ہی ہونا چاہیے تھا دوسرے آدمی کا حال کا ظاہر ہونا جس کو کہیں کشپ کون نہیں کشپ کون یہ نچلا درجے کے سوچی کا حال ہاں؟ ہے اوپر والے کا جو ہے اوپر والے کا ہی ہے ہم پڑھتے تو ہم کے جو حال تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف تھا وہ تو بڑھتا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حالت والے پر فرق رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز کا تمہاری نماز کا شرکا شافی میں اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے مغرضی کی نماز نہیں تو کیونکہ اس کی اپنی اس کی نماز اپنی بنا پر چل رہی اس کی اپنی بنا پر چل رہی شادی کر لیا کرو مجھے لمبا سے میں پوچھا کہ شادی سے ہمارے ساتھی نے کہا کہ میں کسی کا نماز پڑھا رہا تھا مجھے یاد ہے کہ میرا عزو نہیں ہے میں نے نماز توڑی اور میں یا پچھلے آدمیوں کو کہا کہ میرا عزو نہیں تھا عرب کو میں نے کہا میرا عزو نہیں تھا کہ دوستوں نماز نہیں توڑی یا اللہ کو میں نے کہہ بھی دیا ضروری مارک ٹوٹ دیے نے آ کر مجھ سے کہا میں نے کہا اصل میں یہ ان کے ستا میں امام کی نماز ٹوٹ گیا دن ٹوٹ گیا ان کی نماز باقی رہتی میں ہو گیا کہ امام صاحب کو بھی ناقص تھا نماز پڑھا لی بھائی صاحب نے سارے لمبا صاحب کو جتنی جتنے جو آئے سب کے نام پر چٹیاں لکھائی ہوئی پورا باہر لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے گھر لکھ رہے ہیں میں بیٹھا بیٹھا لکھ رہا ہوں کہ فلائن تاریخ کو آپ فلائن میں ناراج تھے آپ کی تشکیل ہو گئی ہے امام صاحب کو وضو نہیں تھا آپ نے نماز کو دبا لیں اچھی بات ہے کر سکتے ہیں تو کر لیں ہم تو گرگ مرک <laughs> نہیں کی اس میں کیسے حالات ہو جائے کہ آپ کے بس بھی نہ ہو تو بس وہ ان کی نماز ادا ہے اس سے کب فیصلہ ہو گیا اس دن ہم جا رہے تھے پرباس اج پور میں نماز پڑھائی گئی تھی عید کے بعد نہیں ہوتا مغرب کی نماز میں نے ہوٹل والوں سے بچت تھی تین رکار کی چار رکار پڑھائی گئی چار رکار پڑھا کر سلام پھیر کر نیچے آ کر بیٹھ گئی چائے پی رہے ہیں تو ہوٹل کا وہ جو بہرا ہے وہ بچارا ڈرتا ہوا ایسے کا میرا جی کوما جی مجھے ہوں سلو رکھا تھا نہیں کری بچ رہے ہیں میرے سے کہا کہ ادھر چھوڑا میں چھوڑے وہاں رقص کیا کوڑی پاس اتنا بھاری چھوڑا پھر تو وصول کا یار حکم کی مسئلہ خیر سے میں نے کہا کہ اس نے کلاب اچھی سر کی ساتھی میں پوچھا نے کہا کہ آج تین تیسرا کار پر قیدا قاعدہ کیا تھا آپ نے اور پھر اٹھ گئے تھے کار کے لیے ہمارا بھی شک ہوا تھا لیکن ہم نے سوچا کہ ہر ایک آدمی نے سوچا کہ میں تو اگر حضر ہوتا ہوں ہو ہو سکتا ہے ٹھیک تو ہوٹل والے کو میں نے کہا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں تو کیونکہ نماز ہماری پچھلے ریکارڈ کا قاعدہ ہو گیا تھا ریکارڈ جاتی ہوا ہے تو اس وقت اگر فتح دیتا ہے پیچھے سے ہے تو ہم اس کو کرتے ایسا ہوا کر کے نماز کام لگ جاتی اب نماز ادا ہوگی یا ناقص ادا ہوگی لیکن ہمیں اور آپ کو تو پتہ چل گیا ہمیں دہرانی پڑے گی ہم نے جا کر دلہ لی بچے کو لگے یہ تو اس کو رہے ہم نے جا کر دہرا لیجیے تو ایک لطیفہ تیار کیا بزرگ ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا مغرب مگر نماز میں جتنے لوگ حاضر تھے ان کو کھانے کی دعوت دینا تو والد صاحب کا خیال تھا کہ پچاس سات آدمی پچاس سات آدمی کھانے کا مجبور کیا کافی دیر کے بعد بھٹاتے تو ہی نہیں آتے آخر آیا تو کچھ دو تین کو کر آتا کہی آدمی سمجھتے ہیں اور یہ صحیح وہ اتنے جو آدمی تھے اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا جو جو نماز میں حاضر تھا تو جو آدمی نماز میں نکلتا تھا میں کہتا امام صاحب نے پہلے کا میں کیا پڑھی ہے دوسری کا میں کیا پڑھی ہے تو لوگ کہتے تھے ہمیں کیا پتا یہ دو آدمی تین تھے جن کو پتا تھا تو یہ نماز میں حاضر تھے باقی حاضر نہیں آپ نے حضر کا کہا تھا اس کے بعد کھانا پکا وہ ظاہر ہوا تھا حاضر تو بہت ہی ہے اتنا ہم جو ہے نفس شیطان کو نہیں کہتے آپ نماز پر کھڑے ہوئے نا اللہ اکبر تو آدمی کو شیطان کہتے ہیں خیر ہی ان دکان کو سمر تکلیف ہوئی ہاں جی۔ اور سبا مشین داخلہ بوجھے نہ بوجھے

السلام علیکم آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جی آپ فکر مند فکر نہ کریں جی آپ اکتالیس دفعہ پھر سورہ یاسین پڑھ لیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اکتالیس دفعہ سورہ یاسین پڑھتی ہوں اللہ خیر کر دے گا جی ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں شاء اللہ ہاں بالکل فکر نہ کریں فکر نہ کریں اللہ سے اچھا جواب دے بالکل بالکل اچھا جی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ضرور ان شاء اللہ نہ خیر ہوگی ان شاء اللہ فکر نہ کریں فکر نہ کریں اللہ خیر کریں ہاں سمجھ دو گھنٹہ کو ہوگا کا نہیں سبق تو پھر کو گانے سے دیکھے سو کو دیتا رہا خبر ہے کو جاتا صرف خبر ہے کو نہیں چلا اس میں کیا اس کی نیت کرنی ہوتی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ اس کو میں نے بجاری کے ساتھ پڑھنا ہے جو بس وقت آیا تو نکالتے ہوئے میں ہمیں نیت نہیں نیت ہی نہیں کرتے ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہی دو منٹ سارا وقت تھا چار منٹ پانچ منٹ وقت تھا اس میں تو فارغ ہو جاتے ذرا ماں ہو جاتے کلام میں اس کے ترجمے میں ترجمہ گھر نہیں آتا ہے یعنی سے بعد نماز کا ترجمہ سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے موبائل کے سارے کام اس بات کے موبائل کا فکر نہیں ایک ہفتہ لگا کر دس دن لگا کر ترجمہ تو سیکھ لو نا کڑے جائے گی اور سیم کلاس کے سبق وائے تھے انگریزی انگریزی اور تو ورزی مجھے ترجمہ نہ بول پڑی دکھ رہے ہم انگریزی پورا پورا راضی اور ڈال اس کے ایک دفعہ کہ میں سرنیات ہمارے اصل میں آیا ہوا تھا رات کو ٹھہرا ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی تبدیل والا آدمی ہے کہا ہمارا امیر صاحب ہے میرے پاس لیا ہے اس نے کہا جی مجھے آپ بتا دیں وہ نخ سے دو کا کیا ترجمہ ہے میں نے کہا جی آپ پوچھنا چاہتی ہوں کل میرا انٹرویو ہے میں کہا میرا نہیں کیا میں نے کہا جی امید اس کا ترجمہ ہو جاتا ہوگا جی۔ میں نہیں کر رہا جی میرا صبح انٹرویو ہے مجھے ترجمہ نہیں آتا ہے میں سیکھ رہا ہوں کہ میں سریاس بہترین یہ تو وہ ہم بات ہے جو میرے لیے وسیلہ ہے آخرت ہے

سبحان اللہ جو آپ کی بات پوچھے نہیں فرق آ گیا تو یہ ہوا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے لیکن یہ اگر بھول کر ہوا ہے تو وہ تو بھول چوک ہے جان بوجھ کر ہوا تو اس نے ترتیب کو خطا کر دیا اور ایسی خطا ہے کہ جو پیشاو کرنی ہے بہتر ہو جاتی ہے تو نماز کامل ہو جاتی ہے فرق نہیں رہتا اس میں سے فرق رہتا ہے کہ یہ پھر کام وہ نوافل میں آدمی کر سکتا ہے نوافل میں معروف واجب سن کے موقع میں اقرار مکرو ہے وہ نوافلیں میں پڑ گیا بھائی اور بھی دعائیں وہ مانگ سکتا نوافل میں ہاں, ہاں، اس میں وہی ہے جو مقرر ہے دل میں زبان لائے بغیر اگر آدمی کوئی دعا مانگی ہے وہ اس پر نماز کا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہ اگر آدمی نے دعا مانگی اور وہ الفاظ جو تھے وہ قرآن عزیز سے نہیں تھے عربی کے اور قرآن عزیز سے نہیں تھے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ جو قدوط نازلہ فکر میں پڑی جاتی ہے خیر اس میں تو اس کے الفاظ بھی منسوخ ہیں وہ اکثر ہے ضرورت یہ ہے کہ مثلاً اب اس وقت جو ہے تو یہود نصارہ وہ کہتے تھے اور اس وقت جو لوگ تھے ان کا نام لیتے تھے اور اب جو ہے کہ یہ ہم جو ہے کہ روسی امریکہ برطانیہ صحیح کہتے ہیں ہی اب یہ تو یاد نہیں ہے ڈاکٹر شاہ صاحب کیسا مسئلہ ہے جی اس کے بارے میں معلومات ہیں مرد باز میں کوئی پڑھ لکھنے کے مقدمے میں گاؤں کو اتنا تو کتابوں میں پڑھا وہ یاد ہے کہ انقیا کے نزدیک نوافل میں ہیں لیکن یہ ہے کہ فرد واجب میں ان پر کیا اثر پڑتا ہے اس واجب میں اس کا خراب نے کہ اقرار آئے کٹواتے ہیں مخرو کا